ایمان کو مضبوط کرنا سولہ سنن ابن ماجہ نمبر ایک ہزار اکاسی میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ ان کے رزق میں برکت علاو نصرت اور اپنی حالت و حالت میں بہتری کیسے لائی جائے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے چونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے اس لیے یہ حدیث در حقیقت جب بھی کوئی گناہ کرے توبہ کرنے پر دلالت کرتی ہے اس میں ندامت محسوس کرنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے ایک پختہ ودا کرنا کہ دوبارہ وہی آئس سے ملتا جلتا گناہ نہ کیا جائے اور اگر ممکن ہو تو ان حقوق کی تلافی کی جائے جس کی خلاف ورزی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں اس کے بعد جو اہم حدیث میں نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو ذمہ داریوں بیماری یا کسی مشکل میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے وقت کا استعمال کرنا چاہیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل جیسے کہ اپنے وقت کو ان چیزوں میں استعمال کرے جن سے اللہ تعالی راضی ہو اور فضول اور گناہوں سے اجتناب کرے کسی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن انہیں کس بڑے پشمانی کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ ان لوگوں کو انعام کا مشاہدہ کریں گے جنہوں نے اپنے وسائل کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے وہ نیکی کو ایسے وقت دن تک ملتوی نہیں کریں گے جس تک پہنچنے کی ان کی ضمانت نہ ہو اور اگر وہ اس تک پہنچ بھی جائیں تو ممکن ہے کہ وہ نیکی کرنے کی صحیح حالت میں نہ ہو امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کا برتاؤ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی جبکہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مزید امال صالحہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ادب المفرد نمبر پانچ سو میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو کم سے کم ان چیزوں پر خرچ کرے جن سے اسے دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ ان چیزوں کو کم کرنے کی کوشش کریں جو انہیں صرف اس دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کاموں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں جو آخرت میں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں جو کہ تریف ہے خود بخود انہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے جو اس پر ثابت قدم رہے گا وہ اپنے وسائل جیسے کہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرے گا اس کے بعد جو اہم حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر تین درجوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے اندرونی ذکر کا مطلب ہے کسی کی نیت کو درست کرنا تاکہ وہ صرف اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرے یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کسی کو لوگوں سے کسی واپسی یا شکر گزاری کی امید نہ ہو اور نہ ہی امید ہو دوسرا درجہ اللہ عزوجل کو یاد کرنے اچھی بات کہنے اور فضول اور گناہ والی باتوں سے اجتناب پر مشتمل ہے اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اپنے عمل کے ذریعے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں اس پر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بحث ہوئی ہے بنیادی حدیث میں جو آخری چیز مذکور ہے وہ پوشیدہ اور کھلا صدقہ دینا ہے اس میں واجب اور رضاکارانہ صدقہ دونوں شامل ہیں غور کرنا ضروری ہے اس کا مطلب ہے صدقہ دینا اپنی وسعت کے مطابق چاہے وہ زیادہ ہو یا کم اللہ تعالی مقدار کا مشاہدہ نہیں کرتا وہ معیار کے معنی اخلاص کی بنیاد پر امال کا مشاہدہ اور فیصلہ کرتا ہے صحیح بخاری نمبر ایک میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے مسلمانوں کو اپنی وسعت کے مطابق صدقہ دینے کے علاوہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ صدقہ ایک بار دینے کی بجائے باقاعدگی سے دیا جائے کیونکہ معمول کے عمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو صحیح بخاری نمبر 6465 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے آخر میں جو لوگ دوسروں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں وہ اسے کھلے عام دے سکتے ہیں اس سے انہیں وہی اجر ملے گا جو ان لوگوں کو ملے گا جو ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے عطیہ کرتے ہیں صحیح مسلم نمبر 2351 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے لیکن جو لوگ دکھاوے سے ڈرتے ہیں جس سے ان کا ثواب منسوخ ہو جاتا ہے انہیں چاہیے کہ نجی طور پر ایسا کرے اسلام نے مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ انعامات حاصل کرنے کے لیے بہت سے اختیارات اور مواقع فراہم کیے سی کو یاد رکھنا چاہیے کہ خیرات میں وہ تمام نیک امال شامل ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں نہ کہ صرف دولت پس جس کے پاس مال نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے طریقوں سے صدقہ کرے جیسے کہ دوسروں کو اپنا وقت توانائی اور جذباتی مدد دینا کم از کم کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے زبانی اور جسمانی نقصان کو دوسروں سے دور رکھیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو صدقہ دینے کے طور پر سمجھا جاتا ہے صحیح مسلم نمبر دو سو پچاس میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے ایمان کو مضبوط کرنا سترہ سنن ابو داؤد نمبر چار ہزار اکتیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا تمام مسلمان اپنے عقیدے کی طاقت سے قط نظر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا شمار کیا جائے اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ختم ہو لیکن یہ حدیث واضح طور پر تنبی کرتی ہے کہ مسلمان صرف اسی صورت میں صالح سمجھا جائے گا جب وہ صالحین کی تقلید کرے گا یہ تقلید ایک عملی چیز ہے نہ کہ صرف الفاظ کے ذریعے اعلان یہ تقلید صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنے سے ہوتی ہے اس اس سے وہ بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں باب انتیس الن آیت نو اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں داخل کریں گے لیکن جو لوگ زبانی طور پر صالحین سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی نقل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور ان خصوصیات کی نقل کرتے ہیں جو منافقوں اور گنہگاروں میں پائی جاتی ہیں انہیں ان میں سے ایک سمجھا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ایمان کھو دیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نافرمان مسلمان سمجھا جائے گا ایک نافرمان مسلمان کو فرما بردار مسلمان کیسے شمار کیا جا سکتا ہے اور نیک لوگوں پر کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ صرف خواہش مندانہ سوچ ہے جس کی اسلام میں کوئی قدر نہیں باب چالیس غافر آیت اٹھاون اور اندھا اور برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے اور فاسق برابر نہیں ہیں تم بہت کم یاد رکھتے ہو آخر میں اہم حدیث اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جیسا کہ کوئی ان کے ساتھیوں سے منفی یا مثبت طور پر متاثر ہوتا ہے سنن ابو نمبر چار ہزار آٹھ سو تینتیس میں ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے لہذا اگر کوئی نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہے تو دنیا میں ان سے دوستی کرے یہ صحبت اور مشابہت نیک لوگوں کے لیے محبت میں اضافہ کرے گی یہ حقیقی محبت آخرت میں اپنے محبوب سے جوڑ دیتی ہے صحیح بخاری نمبر تین ہزار چھ سو اٹھاسی میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے ایمان کو مضبوط کرنا اٹھارہ سنن نسائی نمبر دو ہزار دو سو انیس میں موجود الہی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کے تمام امال صالحہ جو لوگ انجام دیتے ہیں سوائے روزے کے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے براہ راست اس کا بدلہ دیں گے یہ حدیث روزے کی انفرادیت پر دلالت کرتی ہے اس کے اس انداز میں بیان ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ باقی تمام امال صالحہ لوگوں کو نظر آتے ہیں جیسے نماز وہ لوگوں کے درمیان ہے جیسے خفیہ صدقہ جبکہ روزہ ایک منفرد نیک عمل ہے کیونکہ دوسرے یہ نہیں جان سکتے کہ کوئی شخص صرف روزہ رکھنے سے روزہ رکھتا ہے اس کے علاوہ روزہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو اپنے آپ کے ہر پہلو پر قفل لگا دیتا ہے یعنی جو شخص صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے اسے زبانی اور جسمانی گناہوں سے روک دیا جائے گا جیسے کہ حرام چیزوں کو دیکھنا اور سننا یہ بھی نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے لیکن نماز صرف تھوڑی دیر کے لیے ادا کی جاتی ہے اور دوسروں کو نظر آتی ہے جبکہ روزہ دن بھر رہتا ہے اور دوسروں کو نظر نہیں آتا باب انتیس الانکبوت آیت پینتالیس بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرع عذر کے فرض روزوں کو پورا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہوگا جیسا کہ دونوں کا بڑا راست تعلق ہے باب دو البقرہ آیت ایک سو تراسی اے ایمان وال تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حزگار بن جاؤ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمیزی نمبر سات سو تیئس میں موجود حدیث میں تنبی فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بغیر کسی شریع عذر کے ایک فرض روزہ بھی پورا نہ کرے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی ثواب اور برکتیں ضائع ہو جائیں خواہ وہ ساری زندگی روزے رکھے اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے نقل کی گئی آیت سے اشارہ کیا گیا ہے کہ روزہ صحیح طور پر تقو کی طرف لے جاتا ہے یعنی صرف دن کو بھوکا رہنے سے تقو حاصل نہیں ہوتا بلکہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے اور امال صالحہ کی طرف زیادہ توجہ دینے سے تقو حاصل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جامع ترمزی نمبر سات سو سات میں موجود حدیث میں تنبی کی گئی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے پرہیز نہ کرے تو روزہ اہم نہیں ہوگا اسی طرح کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ نمبر ایک ہزار چھ سو میں ہے کہ بعض روزہ داروں کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا جب کوئی شخص روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ ہوشیار اور ہوشیار ہو جاتا ہے تو آخرکار یہ عادت ان پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں یہ دراصل حقیقی تقو ہے اس آیت میں جس نکی کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اس کا تعلق روزے سے ہے کیونکہ روزہ انسان کی بری خواہشات اور شہوتوں کو کم کرتا ہے یہ غرور اور گناہوں کی ترغیب سے روکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ پیٹ کی بھوک اور نفسانی خواہشات کو روکتا ہے یہ دونوں چیزیں بہت سے گناہوں کو جنم دیتی ہیں اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں کی خواہش دیگر حرام چیزوں کی خواہش سے زیادہ ہے پس جو شخص روزے کے ذریعے ان پر قابو پالے گا اس کے لیے کمزور خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جائے گا یہ حقیقی راست بازی کی طرف جاتا ہے جیسا کہ مختصرا پہلے اشارہ کیا گیا روزے کے مختلف درجات ہیں روزہ کا پہلا اور عدم درجہ وہ ہے جب کوئی ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانا اگلا درجہ ان گناہوں سے پرہیز کرنا ہے جو روزہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور روزے کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا سنن نسائی نمبر دو ہزار دو سو پینتیس میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے روزہ جس میں جسم کے ہر عضو کو شامل کیا جائے اگلا درجہ ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم کا ہر عضو گناہوں سے بچتا ہے مثلا آنکھ حرام کو دیکھنے سے کان حرام کو سننے سے وغیرہ اگلا درجہ وہ ہے جب کوئی روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی اس طرح کا برتاؤ کرے آخر میں روزہ کا اعلیٰ ترین درجہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن کا تعلق اللہ تعالی سے نہیں ہے یعنی کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے جیسے کہ ان کا وقت ایسے طریقوں سے جو گناہ بیکار ایک مسلمان کو باطنی طور پر بھی روزہ رکھنا چاہیے جیسا کہ ان کا جسم گناہ الگ خیالات سے پرہیز کر کے ظاہری طور پر روزہ رکھتا ہے انہیں اپنی خواہشات کے حوالے سے اپنے منصوبوں پر قائم رہنے سے روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو باطنی طور پر چیلنج کرنے سے روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے بجائے تقدیر کے علاوہ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین انتخاب کرتا ہے چاہے وہ ان انتخاب کے پیچھے حکمت کو نہ سمجھی باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آخر میں ایک مسلمان کو اپنے روزے کو پوشیدہ رکھ کر سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیے اور اگر اس سے بچنا ممکن ہو تو دوسروں کو مطلع نہ کرے کیونکہ غیر ضروری طور پر دوسروں کو بتانے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دکھاوے کا ایک پہلو ہے ایمان کو مضبوط کرنا انیس صحیح بخاری نمبر 1773 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ قبول شدہ حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں حج کا اصل مقصد مسلمانوں کو آخرت کے آخری سفر کے لیے تیار کرنا ہے جس طرح ایک مسلمان حج کے لیے اپنے گھر کاروبار مال خاندان دوست احباب اور سماجی حیثیت کو پیچھے چھوڑتا ہے یہ اس کی موت کے وقت ہوگا جب وہ آخرت کا سفر طے کرے گا در حقیقت جامع دو ہزار تین سو اناسی میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ کسی شخص کے اہل و ان کو قبر پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے اچھے اور برے امال ہی ان کے پاس رہتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے حج کے دوران اس بات کو ذہن میں رکھے گا تو وہ اس فرض کے تمام پہلوؤں کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا یہ مسلمان ایک بدلے ہوئے انسان کے گھر واپس آئے گا کیونکہ وہ اس مادی دنیا کے اضافی پہلوؤں کو اکٹھا کرنے کے بجائے آخرت کے اپنے آخری سفر کی تیاری کو ترجیح دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں جدو جہد کریں گے اس کی ممانتوں سے اجتناب کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کریں گے جس میں ان کی تکمیل کے لیے اس دنیا سے لے جانا بھی شامل ہے فضول خرچی اسراف کے بغیر ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات اور ضروریات اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ حج کو تطیل اور خریداری کے سفر کے طور پر نہ سمجھیں کیونکہ یہ رویہ اس کے مقصد کو کھو دیتا ہے اسے مسلمانوں کو ان کے آخرت کے آخری سفر کی یاد دلانا چاہیے ایسا سفر جس کی واپسی اور کوئی دوسرا موقع نہیں ہے صرف اسی سے انسان کو حج کی صحیح تکمیل اور آخرت کے لیے مناسب تیاری کرنے کی ترغیب ملے گی جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا اسے ان کی مقدس زیارت سے جنت میں لے جایا جائے گا ایمان کو مضبوط کرنا بیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو پانچ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اختیار کرنے کے لیے چند اہم خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا پہلا یہ کہ بہترین عبادت کرنے والا وہ ہے جو حرام سے اجتناب کرے اس میں ہر قسم کے زبانی اور جسمانی گناہوں سے بچنا شامل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا بھی شامل ہے کیونکہ ان کو ترک کرنا ناجائز ہے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا بھی شامل ہے جو گنہانہ طریقوں سے عطا کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک مسلمان کو کبھی بھی مال جیسے حرام رزق کو حاصل اور استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کے تمام امال کو رد کر دے گا تین سو بیالیس کی حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس طرح اسلام کی باطنی بنیاد نیت ہے اسی طرح اسلام کی ظاہری بنیاد حلال کا حصول اور اس کا استعمال ہے ایک مسلمان کو مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اکثر حرام کی طرف لے جاتا ہے شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا کسی کے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے گا اس کی نصیحت جامع ترمیزی نمبر 1205 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے جب کوئی ایسا سلوک کرے گا تو اس کی تمام نیک عبادات اور نیک امال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا روحانی قلب کو مار ڈالتا ہے یہ ذہنیت انسان سے ہمیشہ مذکا خیز مسائل پر سوچنے اور ان پر بحث کرنے اور سنگین مسائل سے بچنے کا مطالبہ کرتی ہے موت اور آخرت کی تیاری کا معاملہ سنگین مسائل ہیں اور اگر کوئی ان کے بارے میں سوچنے اور بحث کرنے سے گریز کرے تو وہ ان کے لیے کبھی بھی صحیح طریقے سے تیاری نہیں کرے گا یہ ایک مردہ روحانی دل کی طرف لے جائے گا ایک مسلمان کو دوسروں کو راحت محسوس کرنے کے لیے خوش مزاج اور پر امید ہونا چاہیے لیکن اسے مستقل مذاق کا رویہ اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ رویہ فضول اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا اکیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار بارہ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم تعلیم ہے کیونکہ جو مسلمان بہت زیادہ نیک امال انجام دیتے ہیں وہ انہیں جلد بازی سے تباہ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر وہ غصے میں کچھ برے الفاظ کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن جہنم میں ڈوب سکتے ہیں جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو چودہ میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے زیادہ تر گناہ اور مشکلات جیسے دلائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ لوگ چیزوں کو سوچنے میں ناکام رہتے ہیں اور اس کے بجائے جلد بازی میں کام کرتے ہیں ذہانت کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی بولنے یا عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور صرف اس وقت آگے آتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اس کی بات عمل دنیاوی اور دینی معاملات میں اچھا اور فائدہ مند ہے اگرچہ ایک مسلمان کو عمال صالحہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے پھر بھی ان کو انجام دینے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کا بدلہ صرف اس لیے نہیں ملتا کہ اس کی شرائط اور آداب جلد بازی کی وجہ سے پورے نہ ہوئے ہوں اس سلسلے میں کسی بھی معاملے میں سوچنے کے بعد ہی آگے بڑھنا چاہیے جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ نہ صرف اپنے گناہوں کو کم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرے گا بلکہ وہ اپنی زندگی کے تمام پہلو میں پیش آنے والی مشکلات مثلاً جھگڑے مشکلات اور اختلاف کو کم کر دے گا ایمان کو مضبوط کرنا بائیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو چھ میں موجود حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سات چیزوں کے پیش آنے سے پہلے امال صالحہ میں جلدی کرنے کی تلقین کی پہلی زبردست غربت ہے اس سے مراد وہ مالی مشکلات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیتی ہیں جن میں اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق سامنا کرنا شامل ہے اس کے علاوہ دولت پر زور دینا کسی کو حرام کی طرف دھکیل سکتا ہے ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی نیک عمل حرام سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا صحیح مسلم کی ایک حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیالیس میں اس کی تنبی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کے لیے رزق مختص کیا ہے صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث کے مطابق تعداد چھ سات چار لہٰذا ایک مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق حلال طریقوں سے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو اس کا حلال رزق ان تک پہنچے ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاتعداد حکمت کے مطابق اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے وہ کسی کی خواہش کے مطابق نہیں دیتا کیونکہ یہ ان کی تباہی کا باعث بنے گا باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور باب بیالیس اس شورا آیت ستائیس اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین پر ظلم کرتے لیکن وہ جس مقدار میں چاہتا ہے اسے اتارتا ہے آخر میں حدیث کا یہ حصہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے زائد مال کو استعمال کرنے کی اہمیت کو اس سے پہلے کے وہ وقت آئے جب وہ صدقہ کرنا چاہیں لیکن ایسا کرنے کے لیے صحیح مالی حالت میں نہ ہو اگلی بات جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیک امال میں جلدی کرے قبل اس کے کہ وہ مال کی طرف متوجہ ہوں دولت بذات خود برائی نہیں ہے لیکن اس پر منحصر ہے کہ کوئی اسے کیسے حاصل کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے یا تو اسے ان کے لیے بڑی نعمت دونوں جہانوں میں ان کے لیے بڑا بوجھ بنا سکتا ہے اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے فرائض میں کوتاہی کرتے ہوئے زائد مال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور مال جمع کرے آزائے کرے تو یہ دونوں جہانوں میں اس کے لیے بڑی لانت باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی ضرورتوں اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بغیر کسی زیادتی فضول خرچی اور اسراف کے اتنا حاصل کر لے اور اپنی نعمت و مال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسرے طریقوں سے استعمال کرے تو وہ دونوں جہانوں میں حقیقی دولت حاصل کرے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اگلی چیز جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے جو امال صالحہ سے روکتی ہے وہ ایک کمزور کرنے والی بیماری ہے یہ ایک انتباہ ہے کہ کسی کی بیماری کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی اچھی صحت کا استعمال کرے جو لوگ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اپنی صحت سے محروم ہو گئے ہیں ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس لیے دین کو دنیا پر فوقیت دیتے ہوئے دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی اچھی صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے مثال کے طور پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اچھی صحت کو استعمال کرتے ہوئے باقاعدگی سے مساجد کا سفر کرے تاکہ جماعت کے ساتھ اپنی فرض نمازیں ادا کرنے کے لیے ایک وقت آنے سے پہلے جب وہ ایسا کرنے کی خواہش رکھتا ہو لیکن اس کے لیے جسمانی طاقت نہ رکھتا ہو اپنی صحت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آخر کار اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہی اجر عطا کرتا رہتا ہے جو ان کی صحت کے دوران اچھے کام کرنے پر ملتا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث المفرد نمبر پانچ سو میں اس کی نصیحت کی گئی ہے لیکن جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور اپنی صحت کو استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں انہیں ان کی صحت یابی کے دوران کوئی اجر نہیں ملے گا اس کا تعلق اس اگلی چیز سے ہے جس کا ذکر مرکزی حدیث میں زیر بحث ہے یعنی بوڑا ایک مسلمان کو اپنی جوانی اور مضبوط ذہانت کو بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے اس میں علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنی ذہنی قوت کو استعمال کرنا اس کے احکام کو پورا کرنا اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں کسی کو اس بات میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اسلامی علم سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے کیونکہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ اگر وہ بوڑھے ہو بھی جائیں تب بھی ان کے لیے اسلامی علم سیکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سیکھنے کی اولین عمر چھوٹی عمر میں ہوتی ہے آخر کار اگر وہ بڑی عمر میں اسلامی علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی ان کے لیے اس علم کو نافذ کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بوڑھے لوگ اپنی عادتوں کے زیادہ آسانی سے عادی ہو جاتے ہیں اور اس لیے انہیں اپنے طرز عمل کو مثبت انداز میں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا کسی کو اپنی ذہنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کم عمری میں مفید علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے آخر میں ضروری ہے کہ بڑھاپے سے پہلے اس طرح کا برتاؤ کیا جائے جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 6390 میں موجود حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے زیر بحث اہم حدیث میں اگلی چیز جو عمل سالے سے روکتی ہے وہ ناگہانی موت ہے موت یقینی ہے لیکن وقت نامعلوم ہے ایک مسلمان کو یہ خیال کرتے ہوئے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کی موت بہت دور ہے جیسا کہ لاتعداد لوگ اپنی عمر کو پہنچنے سے بہت پہلے مر چکے ہیں اور مر جائیں گے اور نہ ہی اس طرح جینا چاہیے کہ وہ بالکل مرنے والے ہی نہیں لمبی عمر کی امید رکھنے کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ عمل سالے کو انجام دینے میں تاخیر کا باعث بنتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ انہیں ہمیشہ کل انجام دے سکتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مخلصانہ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہتر تبدیلی کے لیے کافی وقت ہے اور لمبی زندگی کی امیدیں انسان کو دنیاوی چیزوں جیسے دولت کے حصول کو ترجیح دینے کا سبب بنتی ہیں تاکہ اس زمین پر ان کی متوقع لمبی زندگی کو آرام دہ بنایا جا سکے یہ چیزیں انسان کو آخرت کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روکتی ہیں جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے لہذا مسلمانوں کو اپنی لمبی عمر کی امید کم کرنی چاہیے تاکہ وہ بہتر کے لیے بدلیں اور اپنی توجہ مستقل آخرت کی طرف مرکوز کریں مسلمانوں کو چاہیے کہ تاخیر نہ کریں اور آج کے دن کے طور پر کام کریں جس کی وہ امید کرتے ہیں کہ شاید وہ کبھی نہ آئے ایک عقلمند شخص اس دن کی تیاری کو ترجیح نہیں دیتا جس تک وہ کبھی نہ پہنچ سکے جیسے کہ ان کی ریٹائرمنٹ عملی طور پر اس دن کی تیاری کو ترجیح نہیں دیتا جس کا تجربہ کرنے کی انہیں ضمانت دی جاتی ہے جیسے کہ وہ جس دن مرے گا اس کے علاوہ انہیں ایسے امال صالحہ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جو ان کی زندگی کے غیر متوقع طور پر ختم ہونے کی صورت میں ان کے لیے فائدہ مند ہوں جیسے جاری صدقہ جس سے عطیہ کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے جب تک کہ صدقہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے جامع ترمزی نمبر 1376 میں ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات جو کہ مخالف مسیح کی آمد ہے یہ واقعہ کسی کو عمل سالے سے روکے گا اور اسے کفر کی طرف مائل کرے گا اس سے سیکھنے کا ایک سبق یہ ہے کہ مشکوک چیزوں سے بچنے کی اہمیت ہے جس طرح ایک شخص جو کسی سرحد کے قریب سے سفر کرتا ہے اس کے اسے عبور کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اسی طرح ایک مسلمان جو فتنوں میں گرا ہوا ہے اس کے گمراہ ہونے اور صالحہ میں ناکام ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جو ان جگہوں اور چیزوں سے بچتا ہے جو اسے گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں وہ اس کے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے گا جامع ترمزی نمبر 1205 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان چیزوں جگہوں اور ان لوگوں سے بچیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے ہیں یا فتنہ میں ڈالتے ہیں اور ان کے کفیلوں کو یقینی بنانا چاہیے ان کے بچوں کے طور پر وہی کریں زیر بحث مرکزی حدیث میں جس آخری چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو عمل سالے سے روکتی ہے وہ قیامت ہے یہ وہ وقت ہے جب سور پھونکا جائے گا سور پھونکا مخلوق کی موت کا باعث بنے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر سات ہزار تین سو اکاسی میں موجود ایک حدیث سے قیامت اور آخری فیصلے کی طرف لے جائے گا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے خلوص نیت سے اطاعت کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق باب آٹھ انفال آیت چوبیس اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں جو کوئی اس دنیا میں اس پکار کا مثبت جواب دے گا وہ آخری کال کو برداشت کرنے اور اس کا جواب دینے میں آسان پائے گا جبکہ جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکار سے غافل رہتا ہے اسے اس دنیا میں سکون نہیں ملے گا اور وہ سور کی پکار پر لبیک کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ان کے لیے برداشت کرنا بہت بڑا بوجھ ہوگا اور جواب دیں ایک شخص صرف اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے جب تک کہ آخری دعوت جلد آبدیر واقع ہوگی اور کوئی بھی اس سے بچنے نظر انداز نہیں کر سکے گا اگر یہ ناگزیر ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص غفلت میں رہنے کے بجائے آج اس کا جواب دے اگر کوئی شخص غافل ہوتے ہوئے سور پھونکنے کی آواز سنتا ہے تو اس کے لیے کوئی عمل اپستاوا فائدہ مند نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا ایمان کو مضبوط کرنا تئیس امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر دو ہزار پانچ سو چھپن میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل صفات کے حامل کو بشارت دی ہے ان خصوصیات میں سے ایک حلال رزق کمانا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کی زندگی کی بنیاد ہی حرام ہے تو اس کے اوپر جو چیز تعمیر کی جائے وہ نجس ہوگی حرام کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے والے کے نیک امال جیسے صدقہ رد کر دیا جائے گا صحیح مسلم نمبر دو ہزار تین سو بیالیس میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے جس طرح اسلام کی اندرونی بنیاد نیت ہے اسی طرح اسلام کی بیرونی بنیاد حلال کا حصول اور استعمال ہے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا رزق جس میں مال بھی شامل ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ان کے لیے مختص کیا گیا تھا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر چھ ہزار سات سو میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے یہ تقسیم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی اس لیے حرام کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے دنیا میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ حرام کے ذریعے حاصل ہونے والی ہر چیز بن جاتی ہے ان کے لیے تناؤ کا باعث ہے اور یہ ایک عظیم دن پر سخت عذاب کا باعث بنتا ہے باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی خصوصیت جو ذکر کی گئی ہے وہ حسن سلوک ہے یہاں تک کہ جب کوئی شخص تنہائی میں ہو اور دوسروں کے مشاہدے سے دور ہو یہ مسلمان اس بات سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے کہ الہی بصارت ان کے باطن اور ظاہری وجود کا مسلسل مشاہدہ کر رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اخلاص ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہوئے بھی نیک سلوک کرتے ہیں جیسا کہ ان مسلمانوں نے اسلامی علم حاصل کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے احکام کی تعمیل کرنے اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ جدوجہد جہد کی ہے اس پر انہوں نے ایمان کی فضیلت حاصل کی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عمل کرتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے ان کا مشاہدہ کرتا ہے صحیح مسلم نمبر ننانوے میں موجود ایک حدیث میں اس پر بحث کی گئی ہے یہ انہیں لوگوں کی بینائی کے بارے میں پریشان ہونے سے روکتا ہے کیونکہ وہ نظر الہی پر بہت زیادہ توجہ اور نہ ہوتے اس اخلاص کو اپنانا ضروری ہے تاکہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے اور خلوت میں بھی اس کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھے ایمان کو مضبوط کرنا چوبیس جامع ترمزی نمبر 1660 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رام خلوص سے جہاد کرتا ہے اس میں اپنی نفسانی خواہشات اور دوسروں کی بری خواہشات کے خلاف جدوجہد جہد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ رسول اللہ کی روایات کے مطابق صبر سے کرنا شامل ہے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اس میں تعالیٰ کی طرف اپنے فرائض کو پورا کرنا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کے لیے اپنے فرائض کو پورا کرنا شامل ہے مثلا اس مادی دنیا میں اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو فضول خرچی اسراف اور اسراف کے پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اس میں اسلامی علم کے مطابق نرمی سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا شامل ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان تمام نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں کوئی مسلمان اس حدیث کو اس وقت تک پورا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے فرائض کے دونوں پہلو پورے نہ کرے ایمان کو مضبوط کرنا پچیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو چوبیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کے مادی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک مخصوص ضابطے کے تحت زندگی بسر کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں اس کی ممانتوں سے اجتناب کریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کریں اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں اس فرض میں مخلوق کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا بھی شامل ہے جس طرح سے کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے ان کے ساتھ سلوک کرے اس ضابطہ کی وجہ سے مسلمان مستقل نگرانی میں رہتے ہیں اور ان کا پورا یقین ہے کہ ہر عمل لکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا اس حقیقت کی وجہ سے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کی باطل اور باطل خواہشات کو رد کر دیتا ہے وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس قید سے آزاد ہو کر آخرت کی ابدی سعادت تک پہنچ جاتے ہیں دوسری طرف ایک غیر مسلم اس ضابطے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور اس کے بجائے اپنی خواہشات میں مشغول رہتا ہے اس لیے یہ دنیا ان کے لیے ایک جنت بن جاتی ہے جہاں وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں دی گئی ہے اپنے لیے خوشنما طریقے سے لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو آخرت ان کا ابدی قید خانہ بن جائے گی لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب تک وہ آزاد نہ ہو جائیں دنیا کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنائیں لیکن اگر وہ ان کو توڑتے رہیں گے تو انہیں صرف ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح ایک قیدی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ اپنے جیل کے قوانین کو توڑتے رہے لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کی زندگی خراب ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کا مسلسل مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور کامیاب ہونے کے لیے انہیں ایک ضابطے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے انہیں اپنی نعمتوں کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہوں سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت کرتا ہے وہ دل اور جسم کو سکون پاتا ہے خواہ ظاہری طور پر وہ مشکل میں کیوں نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کا مالک ہے ان کے دلوں میں اطمینان رکھتا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں دی گئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں وہ لوگ جو ظاہری طور پر دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں لیکن انہیں پریشانی تناؤ ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں ذہنی سکون نہیں ملتا آج اس لیے ایک مسلمان کو ظاہری شکل و صورت سے کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ایمان کو مضبوط کرنا چھبیس صحیح مسلم نمبر چھ ہزار آٹھ سو تینتیس میں موجود الہی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس میں اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا شامل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ رحمت ہوگی انہیں حاصل ہوگا ہر معاملے میں ایک مسلمان کی کم سے کم کوشش زیادہ رحم حاصل کرنے کا باعث بنے گی یہ رحمت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان کو درپیش ہر صورت حال میں ان کی صحیح رہنمائی کی جائے تاکہ وہ ان پر قابو پا سکیں تاکہ ذہنی جسمانی سکون اور دونوں جہانوں میں حقیقی دیرپا کامیابی حاصل کی جا سکے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز رہے اور جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اپنے لیے راضی کرنے کے لیے استعمال کرے تو وہ یہ رحمت حاصل نہیں کرے گا اور اس لیے وہ اپنی زندگی میں صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر سکے گا اس کے بجائے وہ ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا کریں گے ایک کے بعد ایک تاریکی کا ایک لمحہ باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ایمان کو مضبوط کرنا ستائیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار چار سو اکاون میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ مسلمان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرے جو اس کے دین کے لیے نقصان دہ نہ ہو اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ کسی چیز کی طرف لے جائے جو کہ نقصان دہ ہے تقو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنا اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا اس میں لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا شامل ہے جس میں دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شامل ہے جیسا کہ کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے تقو کا ایک پہلو ان چیزوں سے بچنا ہے جو مشتبہ ہو نہ کہ حرام اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزیں ایک مسلمان کو حرام سے ایک قدم آگے لے جاتی ہیں حرام کے جتنا قریب ہے اس میں پڑھنا اتنا ہی آسان ہے یہی وجہ ہے کہ جامع ترمزی نمبر 1205 میں موجود حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ جو شخص حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے اور صرف حلال چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرے گا اگر معاشرے میں گمراہی کا شکار ہونے والوں کا مشاہدہ کیا جائے تو اکثر صورتوں میں یہ اچانک نہیں بلکہ بتدریج ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ حرام میں پڑھنے سے پہلے وہ شخص پہلے مشکوک چیزوں میں ملوث ہوا یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی زندگی میں غیر ضروری اور فضول چیزوں سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے کیونکہ وہ انہیں حرام کی طرف لے جا سکتی مثلا فضول اور فضول کلامی مانی ایسی بات جس سے نہ کوئی فائدہ ہو اور نہ گناہ اکثر بد کلامی کا باعث بنتا ہے جیسے غیبت جھوٹ اور غیبت اگر کوئی شخص لغ باتوں میں مبتلا نہ ہو کر پہلے قدم سے بچتا ہے تو وہ بری بات سے بچتا ہے یہ عمل ان تمام چیزوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے جو فضول غیر ضروری اور خاص طور پر مشکوک ہوں اس لیے ایک مسلمان کو تقو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے جس کی ایک شاخ یہ ہے کہ باطل اور مشتبہ چیزوں سے اس خوف سے بچیں کہ وہ حرام کی طرف لے جائیں گے ایمان کو مضبوط کرنا اٹھائیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی فرمائی کے فرض نمازوں کو چھوڑنا ایمان اور کفر میں فرق اس دن اور عمر میں یہ بہت عام ہو گیا ہے بہت سے لوگ معمولی وجوہات کی بنا پر اپنی فرض نمازیں ترک کر دیتے ہیں جو کہ بلا شبار عد ہے اگر جنگ کرنے والے پر نماز کی فرضیت ختم نہیں ہوئی تو کسی اور سے کیسے ہٹائی جائے گی باب چار النسا آیت ایک سو دو اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور ان کی نماز پڑھائیں تو ان کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار اٹھائے ہوں اور جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ آپ کے پیچھے ہوں اور دوسرے گروہ کو آگے آنے دیں جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے احتیاط کرتے ہوئے اور اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے نہ مسافر اور نہ بیمار اپنی فرض نمازوں سے مستثن ہے مسافر کو بعض فرض نمازوں میں چکروں کی مقدار کو کم کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان پر بوجھ کم ہو جائے لیکن وہ ان کی ادائیگی سے مستثن نہیں ہے باب چار النسا آیت ایک سو ایک اور جب تم پورے ملک میں سفر کرتے ہو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں بیماروں کو خشک وضو کرنے کی تلقین کی گئی ہے اگر پانی کے رابطے سے انہیں نقصان پہنچے گا باب پانچ الماد آیت چھ لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے رابطہ کیا ہو اور پانی نہ ملے تو صاف زمین تلاش کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو اس کے علاوہ بیمار فرض نماز اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہو یعنی اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھنے کی اجازت ہے اور اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر تین سو بہتر میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے لیکن پھر یہ کہ بیمار کو مکمل رعایت نہیں دی جاتی جب تک کہ کوئی ذہنی مریض نہ ہو جو اسے نماز کی فرضیت کو سمجھنے سے روکتا ہو دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مسلمان اپنی فرض نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں اور صحیح اوقات سے زیادہ پڑھتے ہیں یہ قرآن کریم سے واضح طور پر متصادم ہے جیسا کہ مومنین کو ان لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے جو اپنی فرض نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں باب چار آیت بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے لیے فرض کی گئی ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی فرض نمازوں میں بلا ضرورت تاخیر کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد ڈس صفحہ چھ صفر تین چھ صفر چار میں اس پر بحث کی گئی ہے باب ایک سو سات الماؤں آیات چار پانچ پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے لیکن جو اپنی نماز سے غافل ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان لوگوں پر لانت فرمائی ہے جنہوں نے اس بری صفت کو اختیار کیا ہے اگر کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس دنیا آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر میں موجود ایک حدیث میں فرمایا کہ فرض نماز میں بلا ضرورت تاخیر کرنا نفاق کی علامت ہے قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ لوگوں کے جہنم میں داخل ہونے کی ایک بڑی وجہ فرض نمازوں کی پابندی نہ کرنا ہے باب چوہتر المدت سیر آیات بیالیس تینتالیس اور ان سے پوچھتے ہوئے اب کو کس چیز نے سر میں ڈالا وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے فرض نمازوں کا ترک کرنا اتنا بڑا گنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمیزی نمبر دو ہزار چھ سو اکیس میں موجود حدیث میں اعلان فرمایا کہ جس نے یہ گنا کیا اس نے اسلام سے کفر کیا اس کے علاوہ کوئی اور نیک عمل کسی مسلمان کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کی فرض نمازیں قائم نہ ہوں صحیح بخاری نمبر پانچ سو ترپن میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تمبی کی گئی ہے کہ اگر اصر کی فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کے نیک امال ضائع ہو جاتے اگر ایک فرض نماز کے ترک کرنے کا یہ حال ہے تو کیا ان سب کو چھوڑنے کی سزا کا تصور کیا جا سکتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو سو باون میں فرض نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین امال میں سے ایک ہونے کی تلقین کی گئی ہے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فرض نمازوں میں وقت سے زیادہ تاخیر کرنا یا ان کو مکمل طور پر غائب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام تمام بزرگوں کے لیے ایک اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی فرض نماز پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ ان پر شریع طور پر پابند ہونے سے پہلے ہی اسے قائم کر وہ بالغ جو اس میں تاخیر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے بڑے ہونے تک انتظار کرتے ہیں وہ اس انتہائی اہم فریضے میں ناکام رہے جن بچوں کو صرف فرض نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی تھی جب یہ ان پر فرض ہو گئی تھی وہ بہت کم ہی انہیں جلدی قائم کرتے تھے زیادہ تر معاملات میں اس اہم فرض کو صحیح طریقے سے نبھانے میں انہیں برسوں لگ جاتے ہیں اور قصور خاندان کے بزرگوں پر خاص طور پر والدین پر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داود نمبر چار سو پچانوے میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ خاندان سب سے زیادہ اپنے بچوں کو سات سال کے ہونے پر فرض نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ جس کا بہت سے مسلمانوں کو سامنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرض نماز تو ادا کر سکتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ناکام رہتے مثال کے طور پر بہت سے لوگ نماز کے مراحل کو صحیح طریقے سے مکمل نہیں کر پاتے اور اس کے بجائے اس میں جلدی کرتے ہیں در حقیقت صحیح بخاری نمبر سات سو ستاون میں موجود ایک حدیث واضح طور پر تنبی کرتی ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے والے نے بالکل نماز نہیں پڑھی یعنی ان کا ذکر اس شخص کے طور پر نہیں ہے جس نے اپنی نماز پڑھی اور اس وجہ سے ان کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی جامع ترمزی نمبر دو سو پیسٹھ میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تنبی کی گئی ہے کہ نماز کے ہر مقام پر جمود نہ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں نہ رکوع و سجود کرنے والے کو بدترین چور قرار دیا موتا مالک کتاب نمبر نمبر حدیث پچہتر میں موجود ایک حدیث میں اس بات کی تمبی کی گئی ہے بدقسمتی سے بہت سے ایسے مسلمان جنہوں نے کئی دہائیاں اپنی فرض اور بہت سی نفلی نمازیں ادا کی ہیں ان میں سے کسی نے بھی گنتی نہیں کی ہے اور اس طرح وہ نمازیں ادا کریں گے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر 1313 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے قرآن پاک عام طور پر مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے باب دو البقرہ آیت 43 اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو درحقیقت اس آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنا پر بعض معتبر علماء نے اس کو مسلمان مردوں پر واجب قرار دیا ہے مثال کے طور پر سنن ابو داؤد نمبر پانچ سو پچاس میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تنبی کی گئی ہے کہ جو مسلمان اپنی فرض نماز مسجد میں باجمات ادا نہیں کریں گے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منافق قرار دیا ہے در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں کے گھروں کو جلانے کی دھمکی بھی دی تھی جو بغیر کسی عذر کے باجماعت مسجد میں اپنی فرض نمازیں ادا کرنے میں ناکام رہے تھے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 1482 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے جو مسلمان اس اہم عمل کو انجام دینے کی پوزیشن میں ہوں وہ کرے انہیں یہ دعویٰ کرنے میں خود کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ دوسرے نیک کام انجام دے رہے ہیں جیسے گھر کے کاموں میں اپنے خاندان کی مدد کرنا یوں تو صحیح بخاری نمبر 676 میں موجود ایک حدیث کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ کی روایات کی اہمیت کو اپنی خواہشات کے مطابق ترتیب نہ دیا جائے جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اس کی روایات کی پیروی نہیں کر رہا ہے وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے خواہ وہ کوئی نیک عمل ہی کیوں نہ کر رہا ہو در حقیقت اسی حدیث کا اختتام اس نصیحت سے ہوتا ہے کہ جب فرض نماز کا وقت ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کی طرف روانہ ہو آخر میں جیسا کہ مرکزی حدیث میں تنبی کی گئی ہے فرض نمازوں کو چھوڑنے پر اڑے رہنے والے کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا در حقیقت وہ اپنی زندگی کے دوران اس کا احساس کیے بغیر بھی اسے کھو سکتے ہیں کسی کو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ سوچنے میں بے وقوف نہیں بنانا چاہیے کہ فرض نماز جیسے امال کے ساتھ ایمان کے اپنے زبانی دعوے کی حمایت میں ناکام ہونا قابل قبول ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان کی تعریف وہی ہے جس نے اپنے آپ کو عملی اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو لہذا اسلام پر عمل نہ کرنے والے مسلمان ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ رویہ مسلمان کی تعریف سے متصادم ہے اگر کوئی شخص مسلمان کی تعریف پر پورا نہیں اترتا تو وہ اپنے آپ کو کیسے مانے گا ایمان کو مضبوط کرنا انتیس جامع ترمزی نمبر تین ہزار تین سو اکہتر میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کے دعا عبادت کا جوہر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آجزی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عملی مظاہرہ ہے جیسا کہ بندے کے لیے مالک سے ماننا مناسب ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ جامع ترمزی نمبر تین ہزار چھ سو چار میں موجود ایک حدیث کے مطابق ہر نیک دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے یہ آ تو پوری ہو جاتی ہے آخرت میں اس کے برابر اجر ملتا ہے یا اس کے برابر برائی کسی کی زندگی سے دور ہو جاتی ہے مندرجہ ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے جواب کی ضمانت دی ہے اس لیے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور دعاؤں میں لگا رہنا چاہیے باب چالیس غافر آیت ساٹھ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کرنے سے پہلے بھی اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی کمائی حلال ہے اور جو وہ کھاتے ہیں وہ حلال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر دو ہزار نو سو نواسی میں موجود حدیث میں واضح طور پر تنبی فرمائی ہے کہ حرام کمانے اور کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی دعا کا پہلا آداب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کی کوشش کرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی اس عمل کی مثال سنن نسائی نمبر دو ہزار آٹھ سو ننانوے میں موجود ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر ایک ہزار تیس میں موجود حدیث سے ہوتی ہے جامع ترمزی نمبر تین ہزار پانچ سو چھپن میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قدر شرمیلا اور صفی ہے کہ اس سائی کو خالی ہاتھ پھیر دے جو اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی دعا کا آغاز اور اختتام پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا سے کرے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے سنن ابو داؤد نمبر 1481 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے در حقیقت جیسا کہ جامع ترمزی نمبر 486 میں موجود حدیث میں مذکور ہے کہ انسان کی دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء قرآن پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہے اللہ عزوجل کے خوبصورت نام ان الہامی تعلیمات میں بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے مثال کے طور پر باب انسٹھ الحشر آیت چوبیس وہ اللہ ہے خالق پیدا کرنے والا وضع کرنے والا اس کے لیے بہترین نام ہے بہترین دعائیں قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں لہذا ان کو استعمال کرنا چاہیے مثال کے طور پر باب چودہ ابراہیم آیت اکتالیس اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا بخش دے لیکن مخصوص چیزوں کے لیے دعا کرنا بالکل قابل قبول ہے جب تک کہ وہ حلال ہوں جیسا کہ قرآن پاک میں نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آجزی کے ساتھ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی عظمت کے خوف سے دعا کرنی چاہیے باب سات الراف آیت چھپن اور اسے خوف اور تمنا کے ساتھ پکارو پورے جوش و خروش کے ساتھ دعا کرنا بہت ضروری ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت پوری کرے گا مزید برآں جیسا کہ جامع ترمزی نمبر تین ہزار چار سو اناسی میں موجود حدیث میں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل مشغول ہو کر دعا کرتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر تین ہزار پانچ سو پانچ میں موجود حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ جب قرآن کریم کی درج ذیل آیت کی تلاوت کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے باب اکیس الانبیاء آیت ستاسی تیرے سوا کوئی معبود نہیں اب اعلیٰ ہیں بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں اپنی دعا پر آمین کے ساتھ مہر لگانی چاہیے کیونکہ یہ اس کی قبولیت کو یقینی بناتا ہے سنن ابوداؤد نمبر 938 میں ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے دعا ختم ہونے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے اس کی تصدیق سنن ابوداؤد نمبر 1492 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے آخر میں دعا کرنے میں مستقل رہنا چاہیے کیونکہ ترک کرنا ایک جلد بازی ہے جس کی وجہ سے دعا ادھوری رہ سکتی ہے یہ جامع ترمزی نمبر میں موجود حدیث میں ہے آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت ان کی مدد کرے مسند احمد کی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تین میں اس کی تلقین کی گئی ہے جیسا کہ جامع ترمزی نمبر تین ہزار چار سو ننانوے میں موجود حدیث میں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا کو آسانی سے قبول فرماتا ہے صحیح بخاری نمبر چھ ہزار تین سو اکیس میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں نزول الہی ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے سنن ابو داؤد نمبر پانچ سو اکیس میں ایک حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو اذانوں کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جبکہ وہ سجدہ میں ہوتے ہیں لہٰذا انہیں اس وقت اس سے دعا مانگنی چاہیے اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھتیس میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے جیسا کہ سنن ابو ابوداؤد نمبر ایک ہزار چھیالیس میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جہاں اللہ تعالی دعا کو آسانی سے قبول کرتا ہے جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے سنن ابن ماجہ نمبر ایک ہزار سات سو ترپن میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے بیماروں سے دعا مانگنا چاہیے جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 1441 کی حدیث میں آیا ہے کہ ان کی دعائیں دعاؤں کی طرح فرشتوں کی آب زمزم پیتے وقت کی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے سنن ابن ماجہ نمبر 3062 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے سنن ابوداؤد نمبر 2540 میں موجود ایک حدیث میں بارش کے وقت دعا قبول ہونے کی تلقین کی گئی ہے سنن ابو داؤد نمبر 1534 میں موجود ایک حدیث لوگوں کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کریں کیونکہ وہ آسانی سے قبول ہوتی ہے اگر کسی پر کسی قسم کا ظلم ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ قبول ہوگی اس کی نصیحت جامع ترمزی نمبر 1905 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے یہی حدیث نصیحت کرتی ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی آخر میں کسی کو اپنے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ آسانی سے قبول ہو جاتی ہے اس کی تائید سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار آٹھ سو باسٹھ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے کچھ لوگ باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب سے باخبر ہے اور کسی کو ان کی خواہشات سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے لیکن دعا کرنا افضل ہے کیونکہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی روایت ہے اور قرآن کریم میں اس کی تلقین کی گئی ہے باب چالیس غافر آیت ساٹھ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت کو حقیر سمجھتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی اور بندگی کا مظاہرہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ دعا ہے در حقیقت جیسا کہ جامع ترمیزی کی حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم نہیں آخر میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اس سے دعا نہیں کرتا جیسا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہیں جو کہ درست نہیں ہے اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر تین ہزار تین سو تہتر میں موجود حدیث سے ہوتی ہے آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں موجود دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات عمال کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے یعنی دعائیں عملی اطاعت کے بعد کی جاتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعائیں عمال کی تائید کرتی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی عملی اطاعت کے بغیر دعائیں سمر آور نہیں ہوتے یہ انبیاء علیہم السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت نہیں تھی بدقسمتی سے بہت سے مسلمان دعائیں کرنے میں بہترین ہو گئے ہیں لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ناکام رہتے ہیں جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے یہاں تک کہ زیر بحث اہم حدیث بھی عملی عبادت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے جس کی تائید دعاؤں سے ہوتی ہے دعائیں عملی اطاعت کی جگہ نہیں لے سکتیں بلکہ ان کی تائید کرتی ہیں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے باب پینتیس فاتر آیت دس اس کی طرف اچھی بات چڑھتی ہے اور عمل سالے اسے بلند کرتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا تیس سنن ابو داود نمبر چار ہزار چھ سو چھ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی کی ہے کہ ہر وہ معاملہ جس کی بنیاد اسلام پر نہ ہو اسے رد کر دیا جائے گا اگر مسلمان دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں دائمی کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اگرچہ بعض امال جو براہ راست ہدایت کے ان دو ذرائع سے نہیں کیے گئے ہیں ان کو پھر بھی امال صالحہ قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ان دونوں ذرائع کو ہدایت کے تمام چیزوں پر ترجیح دینا ضروری ہے درحقیقت انسان ان دو ذرائع سے نہ لینے والی چیزوں پر جتنا زیادہ عمل کرے گا خواہ وہ امال صالحہ ہی کیوں نہ ہو ہدایت کے ان دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کتنے ہی مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے ثقافتی طریقوں کو اپنایا ہے جن کی رہنمائی کے ان دو ذرائع میں کوئی بنیاد نہیں ہے یہاں تک کہ اگر یہ ثقافتی عادات گنا نہیں ہیں تب بھی انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کے ان دو ذرائع کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے سے روک دیا ہے کیونکہ وہ اپنے طرز عمل سے مطمئن ہے یہ ہدایت کے دو ذرائع سے ناواقفیت کا باعث بنتا ہے جس کے نتیجے میں گمراہی ہی ہوتی ہے اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہدایت کے ان دو ذرائع کو سیکھے اور ان پر عمل کرے جو رہنمائی کے رہنماؤں نے قائم کیے ہیں اور اس کے بعد ہی اگر اس کے پاس وقت اور توانائی ہو تو دوسرے رضاکارانہ عمال پر عمل کرے لیکن اگر وہ جہالت اور من گھڑت کاموں کا انتخاب کریں خواہ وہ گناہی کیوں نہ ہوں ان دو ذرائع ہدایت پر سیکھنے اور ان پر عمل کرنے سے وہ کامیاب نہیں ہوں گے آخر کار جب کوئی ایسے کام کرنے پر لگا رہتا ہے جو ہدایت کے دو ذرائع سے براہ راست جڑے نہیں ہوتے جہالت کی وجہ سے وہ آسانی سے ایسے عمل اور عقائد میں پڑ جاتے جو اسلامی علم سے متصادم ہوتے ہیں یہ مسلمان کو گناہوں اور گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راہ پر ہے جو جانتا ہے کہ وہ کھو چکے ہیں وہ دوسروں کی طرف سے مشورہ دینے پر اپنی سمت کو قبول کرنے اور تبدیل کرنے کا امکان ہے لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں وہ اپنی سمت کو تبدیل کرنے اور درست کرنے کا بہت زیادہ امکان نہیں رکھتا ہے یہاں تک کہ جب انہیں علم اور واضح ثبوت کے حامل دوسرے لوگوں کی طرف سے تنبی کی گئی ہو اس نتیجہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہدایت کے دو ذرائع میں پائے جانے والے علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسرے عمال سے گریز کیا جائے خواہ وہ اچھے کام ہی کیوں نہ ہو